میکو منشی پریم چند قادر اور میکو تاڑی خانے کے سامنے پہنچے تو وہاں کانگریس کے والنٹیئر جھنڈا لیے کھڑے نظر آئے دروازے کے ادھر ادھر ہزاروں درشک کھڑے تھے شام کا وقت تھا اس وقت گلی میں پیکڑوں کے سوا اور کوئی نہ آتا تھا بھلے آدمی ادھر سے نکلتے جھجکتے پیکڑوں کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں آتی جاتی رہتی تھیں دو چار ویشیائیں دکان کے سامنے کھڑی نظر آتی تھیں آج یہ بھیڑ بھاڑ دیکھ کر میکو نے کہا بڑی بھیڑ ہے بے کوئی دو تین سو آدمی ہوں گے قادر نے مسکرا کر کہا بھیڑ دیکھ کر ڈر گئے کیا یہ سب ہر ہو جائیں گے ایک بھی نہ ٹکے گا یہ لوگ تماشا دیکھنے آئے ہیں لاٹھیاں کھانے نہیں میکو نے سندیہ کے سور میں کہا پولیس کے سپاہی بھی بیٹھے ہیں ٹھیکے دار نے تو کہا تھا پولیس نہ بولے گی قادر ہاں بے پولیس نہ بولے گی تیری نانی کیوں مری جا رہی ہے پولیس وہاں بولتی ہے جہاں چار پیسے ملتے ہیں یا جہاں کوئی عورت کا معاملہ ہوتا ہے ایسی بے فضول باتوں میں پولیس نہیں پڑتی پولیس تو اور شہ دے رہی ہے ٹھیکے دار سے سال میں سینکڑوں روپے ملتے ہیں پولیس اس وقت اس کی مدد نہ کرے گی تو کب کرے گی میکو چلو آج دس ہمارے بھی سیدھے ہوئے مفت میں پئیں گے وہ الگ مگر سنتے ہیں کانگریس والوں میں بڑے بڑے مالدار لوگ شریک ہیں وہ کہیں ہم لوگوں سے کسر نکالیں تو برا ہوگا قادر ابے کوئی کسر وسر نہیں نکالے گا تیری جان کیوں نکل رہی ہے کانگریس والے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے چاہے کوئی انہیں مار ہی ڈالے نہیں تو اس دن جلوس میں دس بارہ چوکیداروں کی مجال تھی کہ دس ہزار آدمیوں کو پیٹ کر رکھ دیتے چار تو وہاں ٹھنڈے ہو گئے تھے مگر ایک نے ہاتھ نہیں اٹھایا ان کے جو مہاتما ہیں وہ بڑے بھاری فقیر ہیں ان کا حکم ہے چپکے سے مار کھا لو لڑائی مت کرو یوں بات کرتے کرتے دونوں تاڑی خانہ کے دوار پر پہنچے ایک سوئم سیوک ہاتھ جوڑ کر سامنے آ گیا اور بولا بھائی صاحب آپ کے مذہب میں تاڑی حرام ہے میکو نے بات کا جواب چانٹے سے دیا ایسا تماچا مارا کہ سوئم سیوک کی آنکھوں میں خون آ گیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گرنا چاہتا ہے دوسرے سوئم سیوک نے دوڑ کر اسے سنبھالا پانچوں انگلیوں کا رکت مئے پرتبمب جھلک رہا تھا مگر والنٹیئر تماچا کھا کر بھی اپنے استھان پر کھڑا رہا میکو نے کہا اب ہٹتا ہے کہ اور لے گا سوئم سیوک نے نمرتا سے کہا اگر آپ کی یہی اچھا ہے تو صرف سامنے کیے ہوں حضور جتنا چاہے مار لیجیے مگر اندر نہ جائیے یہ کہتا ہوا وہ میکو کے سامنے بیٹھ گیا میکو نے سوئم سیوک کے چہرے پر نگاہ ڈالی اس کی پانچوں انگلیوں کے نشان جھلک رہے تھے میکو نے اس سے پہلے اپنی لاٹھی سے ٹوٹتے ہوئے کتنے ہی سر دیکھے تھے پر آج کی سی گلانی اسے کبھی نہ ہوئی وہ پانچوں انگلیوں کے نشان کسی پنچ شول کی بھانتی اس کے ہردے میں چبھ رہے تھے قادر چوکی داروں کے پاس کھڑا سگریٹ پینے لگا وہیں کھڑے کھڑے بولا ابے دیکھتا کیا ہے لگا ایک کس کے اور ہاتھ میکو نے سوئم سیوک سے کہا تم اٹھ جاؤ مجھے اندر جانے دو آپ میری چھاتی پر پاؤں رکھ کر جا سکتے ہیں میں کہتا ہوں اٹھ جاؤ میں اندر تاڑی نہ پیوں گا ایک دوسرا کام ہے اس نے یہ بات اتنی دھڑتا سے کہی کہ سوئم سیوک سوئم راستے سے اٹھ کر ہٹ گیا میکو نے مسکرا کر اس کی اور تاکا سوئم سیوک نے پھر ہاتھ جوڑ کر کہا اپنا وعدہ بھول نہ جانا ایک چوکی دار بولا لات کے آگے بھوت بھاگتا ہے ایک ہی تماچے میں ٹھیک ہو گیا قادر نے کہا یہ تماچا بچہ جنم بھر یاد رکھے گا میکو کے تماچے سہ لینا معمولی کام نہیں چوکی دار آج ایسا ٹھوکو ان سب کو کہ پھر ادھر آنے کا نام نہ لیں قادر خدا نے چاہا تو پھر ادھر آئیں گے بھی نہیں مگر ہیں سب کے سب بڑے ہمتی جان ہتھیلی میں لیے پھرتے ہیں میکو بھیتر پہنچا تو ٹھیکے دار نے سواگت کیا آؤ میکو میاں ایک ہی تماچا لگا کر کیوں رہ گئے ایک تماچے سے بھلا ان پر کیا اثر ہوگا بڑے لت خور ہیں سب کتنا ہی پیٹو اثر ہی نہیں ہوتا بس آج سبوں کے ہاتھ پاؤں توڑ دو پھر ادھر نہ آئیں میکو تو کیا اور نہ آئیں گے ٹھیکے دار اب آتے سبوں کی نانی مرے گی میکو اور جو کہیں ان تماشا دیکھنے والوں نے میرے اوپر ڈنڈے چلائے تو ٹھیکے دار تو پولیس ان کو مار بھگائے گی ایک جھڑپ میں میدان صاف لو اب ایک آدھ بوتل پی لو آج تو میں مفت میں پلا رہا ہوں میکو کیا ان گراہکوں کو بھی مفت ٹھیکے دار کیا کرتا کوئی آتا ہی نہ تھا سنا کہ مفت ملے گی تو سب کے سب دھنس پڑے میکو میں تو آج نہ پیوں گا ٹھیکے دار کیوں تمہارے لیے تو آج تازہ تاڑی منگوائی ہے میکو یوں ہی آج پینے کی اچھا نہیں لاؤ کوئی لکڑی نکالو ہاتھ سے مارتے بنتا نہیں ٹھیکے دار نے لپک کر ایک موٹا سوٹا میکو کے ہاتھ میں دے دیا اور ڈنڈے بازی کا تماشا دیکھنے کے لیے دوار پر کھڑا ہو گیا میکو نے ایک کھن ڈنڈے کو تولا تب اچھل کر ٹھیکے دار کو ایسا ڈنڈا رسید کیا کہ وہ وہیں دوہرا ہو کر دوار پر گر پڑا اس کے بعد میکو نے پیکڑوں کی اور رخ کیا اور ان سب پر ڈنڈا برسانے لگا نہ آگے دیکھتا تھا نہ پیچھے بس ڈنڈے چلایا جاتا تھا تاڑی بازوں کے نشے ہرن ہوئے گھبرا گھبرا کر بھاگنے لگے پر کیواڑوں کے بیچ میں ٹھیکے دار کی دیہ بندھی پڑی تھی ادھر سے پھر بھیتر کی اور لپکے میکو نے پھر ڈنڈوں سے آہوان کیا آخر سب ٹھیکے دار کی دیہ کو روند روند کر بھاگے کسی کا ہاتھ ٹوٹا کسی کا سر پھوٹا کسی کی کمر ٹوٹی ایسی بھگدڑ مچی کہ ایک منٹ کے اندر تاڑی خانے میں ایک چڑیے کا پوتنا رہ گیا ایک مٹکوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی سوئم سیوک نے بھیتر جھانک کر دیکھا تو میکو مٹکوں کو ودھونس کرنے میں جٹا ہوا تھا بولا بھائی صاحب اجی صاحب آپ تو غضب کر رہے ہیں اس سے تو کہیں اچھا تھا کہ آپ ہمارے ہی اوپر اپنا غصہ اتار لیتے میکو نے دو تین ہاتھ چلا کر باقی بچی ہوئی بوتلوں اور مٹکوں کا صفایا کر دیا اور تب چلتے چلتے ٹھیکے دار کو ایک لات جما کر باہر نکل آیا قادر نے اس کو روک کر پوچھا تو پاگل تو نہیں ہو گیا بے کیا کرنے آیا تھا اور کیا کر رہا ہے میکو نے لال لال آنکھوں سے اس کی اور دیکھ کر کہا ہاں اللہ کا شکر ہے میں جو کرنے آیا تھا وہ نہ کر کے کچھ اور ہی کر بیٹھا تم میں قوت ہو تو والنٹروں کو مارو مجھ میں قوت نہیں ہے میں نے تو جو ایک تھپڑ لگایا تھا اس کا رنج ابھی تک ہے اور ہمیشہ رہے گا تماشے کے نشان میرے کلیجے پر بن گئے ہیں جو لوگ دوسروں کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنی جان دینے کو کھڑے ہیں اس پر وہی ہاتھ اٹھائے گا جو پاجی ہے کمینہ ہے نامرد ہے میکو فسادی ہے لٹھیت ہے گنڈا ہے کمینہ ہے پر نامرد نہیں ہے کہہ دو پولیس والوں سے چاہیں تو مجھے گرفتار کر لیں کئی تاڑی باز کھڑے سر سنبھالتے ہوئے اس کی اور سہمی ہوئی آنکھوں سے تاک رہے تھے کچھ بولنے کی ہمت نہ پڑتی تھی میکو نے ان کی اور دیکھ کر کہا میں پھر آؤں گا اور اب اگر تم میں سے کسی کو یہاں دیکھا تو تمہارا خون پی جاؤں گا جیل اور پھانسی سے میں نہیں ڈرتا تمہاری بھل منسی اسی میں ہے کہ اب بھول کر بھی ادھر نہ آنا یہ کانگریس والے تمہارے دشمن نہیں تمہارے اور تمہارے بال بچوں کی بھلائی کے لیے تمہیں پینے سے روکتے ہیں ان پیسوں سے اپنے بال بچوں کی پرورش کرو گھی دودھ کھاؤ اور کھلاؤ گھر میں تو پھاکے ہو رہے ہیں گھر والی تمہارے نام کو رو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے پی رہے ہو لانت ہے اس نشے بازی پر میکو نے ڈنڈا وہیں پھینک دیا اور قدم بڑھاتا ہوا گھر چلا اس وقت تک ہزاروں آدمیوں کا ہجوم ہو گیا تھا سبھی شردھا پریم اور گرو کی آنکھوں سے میکو کو دیکھ رہے تھے